بحث نے کہا ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے صحابی سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لڑکا فوت ہو گیا انہوں یعنی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا ابو طلحہ کو اس وقت تک ان کے بیٹے کے انتقال کی خبر نہ دینا یہاں تک کہ میں خود ان کو نہ بتا دوں کہا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شام کا کھانا پیش کیا انہوں نے کھانا کھایا اور پانی پیا پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے اس سے پہلے جو بہترین سنگھار کیا کرتی تھی ویسا سنگھار کیا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ رات گزاری جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ کھانے سے بھی سیر ہو گئے اور ان کے ساتھ بھی وقت گزار لیا تو انہوں نے کہا ابو طلحہ یہ بتاؤ کہ اگر کچھ لوگ ایک گھرانے کو ادھار دی جانے والی کوئی چیز ادھار دیں پھر وہ اپنی چیز واپس مانگ لیں تو کیا ان کا حق ہے کہ ان کو منع کریں حضرت ابو طلحہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر تم اپنے بیٹے کے بدلے کی اللہ سے امید رکھو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر غصے میں آ گئے اور کہا تم نے مجھے بے خبر رہنے دیا یہاں تک کہ میں آلودہ ہو گیا پھر تم نے مجھے میرے بیٹے کے بارے میں بتایا پھر وہ چل پڑے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جو کچھ ہوا تھا بتایا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری گزرنے والی رات میں اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے کہا تو وہ حاملہ ہو گئی کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے وہ آپ کے ہمراہ تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے مدینے لوٹتے تو رات کو آ کر مدینے میں دستک نہیں دیتے تھے سب لوگ مدینے کے قریب پہنچے تو انہیں درد ذہن آ لیا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس رکنا پڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے انس نے کہا اس وقت ابو طلحہ کہہ رہے تھے میرے پروردگار مجھے یہی اچھا لگتا ہے کہ میں بھی تیرے رسول کے ساتھ باہر نکلوں جب آپ مدینے سے باہر نکلیں اور جب آپ مدینے کے اندر آئیں تو میں بھی آپ کے ساتھ اندر آؤں لیکن میں اس بات کی وجہ سے روک دیا گیا ہوں جو تو دیکھ رہا ہے کہا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں ابو طلحہ جو درد مجھے محسوس ہو رہا تھا اب محسوس نہیں ہو رہا چلو تو ہم چل پڑے انس نے کہا جب وہ دونوں آ گئے تو ان یعنی ام سلیم کو درد شروع ہو گیا انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا میری ماں نے مجھ سے کہا اسے کوئی بھی دودھ نہیں پلائے گا یہاں تک کہ صبح کو تم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ گے جب صبح ہوئی تو میں نے اسے اٹھا لیا اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا میں نے آپ کو اس حالت میں پایا کہ آپ کے پاس اونٹوں پر نشان لگانے کا آلہ تھا یعنی آپ خود بیت المال کے اونٹوں کو نشان لگا رہے تھے جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ ام سلیم نے بچے کو جنم دیا ہے میں نے کہا جی ہاں کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگانے کا آلہ رکھ دیا کہا میں اسے لے کر آگے بڑھا اور اسے آپ کی گود میں دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اجوا میں سے کچھ کھجور منگوائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دہانے مبارک میں چبایا جب وہ گھل گئی تو آپ نے اسے بچے کے منہ میں ڈال دیا بچے نے اسے چوسنا شروع کر دیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کی کھجور سے محبت دیکھو انس نے کہا آپ نے اس کے منہ پر ہاتھ پھیرا اور اس کا نام عبداللہ رکھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6322